يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم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 واللہ ولی المؤمنین اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد ہی نازل کی گئیں کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تم کو علم تھا پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو علم ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو ایک طرفہ خالص مسلمان تھے وہ مشرق بھی نہ تھے سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ایمان لائے مؤمنوں کے ولی اور سہارا اللہ تعالیٰ ہی ہیں سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے یہود و نصارہ کے بے علمی پر مبنی جھگڑے یہودی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے میں سے اور نصرانی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے میں سے کہتے اور آپس میں اس پر بحث و مباحثے کرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں دونوں کے دعوے کی تردید کرتے ہیں اللہ مخاطب ہو کر یہود و نصارہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے میں سے کیسے بتاتے ہو حالانکہ ان کے زمانے میں نہ موسیٰ علیہ السلام تھے نہ تورات رات موسا علیہ السلام اور کتاب تورات تو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی اسی طرح اے نصرانیوں تم ابراہیم علیہ السلام کو نصرانی کیسے کہہ سکتے ہو حالانکہ نصرانیت تو ان کے صدیوں بعد ظہور میں آئی کیا تم اتنی موٹی بات سمجھنے کی عقل بھی نہیں رکھتے پھر ان دونوں فرقوں کے اس بے علمی کے جھگڑے پر انہیں رب عالم ملامت کرتے ہیں کہ اگر تم بحث و مباحثہ دینی امور میں جو تمہارے پاس ہیں کرتے تو بھی خیر ایک بات تھی تم تو اس میں گتگو کرتے ہو جس میں دونوں کو مطلق علم نہیں تم کو چاہیے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اسے جاننے والے خبردار اللہ کے حوالے کرتے جو ہر چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں اور چھپی کھلی تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم محض بے خبر ہو دراصل اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے وہ شرک سے بیزار مشرکوں سے الگ صحیح اور کامل ایمان والے تھے اور ہرگز مشرک نہ تھے یہ آیت مثل اس آیت کے ہے جو سورہ بقرہ میں گزر چکی اللہ نے فرمایا وقال تحتدو یعنی یہودی و نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی نصرانی بننے میں ہدایت ہے پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی مطابعت کے حقدار ان کے دین پر ان کے زمانے میں چلنے والے تھے اور اب یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے ساتھ کے ایمانداروں کی جماعت جو مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم ہیں اور پھر جو بھی ان کی پیروی کرتے ہیں قیامت تک پھر فرمایا جو بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے ان کے ولی اللہ ہیں یعنی دوست پشت پناہ حامی و مددگار